جناؤ ہم نے کتاب دی ہے وہ جسے چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر آمان رکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی زیاکار ہے